کراچی سے آئے تھے اس کے بعد ہمارا ابھی مٹیاری سفر ہوا تھا مٹیاری میں دو بیان تھے مٹیاری سے بھی ہم سیدھے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا نکلنا قبول فرما لے صاحب کرام عمل عمل کرتے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے قبول بھی ہے کہ نہیں یہ چیزیں بزرگوں سے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہیں کہ انسان نیک امان کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے مگر اتنا ڈرنا اتنا بھی نہ ڈرے کہ کرنا ہی چھوڑ دے جماعت میں نکلنا ہی چھوڑ دے بیان کرنا ہی چھوڑ دے نیک عمل ہی چھوڑ دے نیک عمل کرتے رہنا ہے مگر اللہ سے درخواست کرے اللہ رب بنا تقبل منا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا کس اخلاق سے نبی نے بیت اللہ تعمیر کیا ہوگا اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب بنا تقبل منا اے ہمارے پالنے والے بتکلف قبول فرما لیجیے اس کو ہماری محنتیں تو اس قابل نہیں آپ بس قبول فرما لیجیے تو تبلیغی جماعت اخلاص کی بنیاد پہ قائم ہوئی تھی ایسا اخلاص تھا مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے تڑپتے رہتے تھے یوں یوں کر کے تڑپتے رہتے تھے چار آدمیوں سے جماعت شروع ہوئی تھی آج سارے عالم میں اللہ نے ماشاء اللہ جہاں بھی جاتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہوتی ہے ماشاء اللہ خود میں نے بھی وقت لگایا تبلیغ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا این ای ڈی یونیورسٹی میں تو وہاں سے دس دن کے لیے نکل گیا پھر کراچی اجتماع میں چلا گیا پھر حیدرآباد میں مولانا عبداللہ صاحب سے ملاقات ہوئی بہت متقی ماشاء اللہ حیدرآباد کے مرکز میں اب تو غالباً کسی سندھ کے علاقے میں چلے گئے بہرحال بہت مبارک جماعت ہے اب کچھ دین کی باتیں ہو جاتی ہیں تکرار کر لیتے ہیں تکرار کہتے ہیں ریپیٹ کر لیتے ہیں اذا تقررہ تقرر رہا جب کوئی بات ریپیٹ کی جاتی ہے بار بار کی جاتی ہے تو دل میں قرار پا جاتی ہے الحمد للہ اس فقیر نے بڑے بڑے بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں الحمد للہ مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ حج عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائی مفتی رفیع عثمانی صاحب دامر القاتم عالیہ یعنی کیونکہ میرے میں جدہ میں رہتا تھا کہ جدہ سے ہجرت کر کے اللہ کے لیے ہجرت کی تاکہ یہاں بزرگوں کی صحبتیں ملیں گی بچے صحیح ہو جائیں گے ہمارے عالم بنانا بچوں کو حافظ بنانا نیک صحبتوں میں بٹھانا آسان ہو جائے گا تو بہرحال اور مفتی تفیس مانی صاحب رحمۃ کاتم جو شیخ الاسلام ہیں ان کی صحبتوں میں جاتا تھا پھر وہاں سے پتہ چلا کہ اللہ والے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کراچی میں بہت بڑے بزرگ ہیں اور پھر حاجی عبد الوہاب صاحب داون الخاتم عالیہ ان کے جب میں شروع میں تبلیغی جماعت میں جڑا تو بلکہ ان کے قریب جا کے بیٹھتا تھا کیونکہ میں سعودی عرب سے میرا تعلق تو <laughs> ایسے ہی جو ہے خواص میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور ان بزرگوں کی خدمت کی توفیق ہوئی کراچی میں ڈاکٹر نوشاد صاحب داون الخاتم عالیہ ہیں ماشاء اللہ تبلیغی مرکز میں ہوتے ہیں تو وہ میرے شیخ حضرت شاہ فیروز نعمان صاحب جامع القاطم علی کے بعد تشریف لائے میرے شیخ کراچی کے مرکز تشریف لے گئے سب اکابرین آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں یہ سب دین کے شعبے ہیں تبلیغی جماعت مدارس خانقاہیں یہ سب دینی شعبے ہیں ماشاءاللہ ان سے پاکستان میں اتنا زبردست کام ہو رہا ہے میں سعودی عرب میں رہتا تھا جتنا یہاں پہ اجازت ہے دین کا کام کھل کے کرنے کی اور پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور ہندوستان میں اتنا کھل کے کام ہو رہا ہے ابھی بھی کوئی اگر ہدایت کی طرف نہیں آتا تو اس کی نفس کی خفاثت ہے وہ نفس کی شرارت ہے ایسی محنتیں کر رہی ہیں تبلیغی جماعت والے اللہ والے علماء کرام ماشاء اللہ اتنی محنتیں ہو رہی ہیں ابھی بھی کوئی اگر دین کی طرف نہیں آتا تو پھر کوئی قیامت ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں تھا دین تو ماشاء اللہ مکمل ہو چکا ماشاء اللہ علماء کرام دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں ہاں، اللہ والے ان کے غلام جو ہیں لوگوں کو اللہ کی محبت و معرفت سکھاتے ہیں تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کے گھنٹیاں بجا بجا کے ماشاء اللہ اللہ سے دعائیں کر کر کے اللہ کے رستے اپنا مال اپنا پیسہ اپنی محنت اللہ اللہ سے دعائیں روتے ہیں یا اللہ مجھے بھی ہدایت دے پوری امت کو ہدایت دے اور کیسے کیسے مخلصین ماشاء اللہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ تو آپ کچھ باتیں دین کی کر دیتا ہوں الحمد للہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا سو رکعت نفل سے بہتر ہے اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا ایک ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے اس کے بعد یہ حضرات تشکیل بھی کر دیں گے اتنی دور سے ماشاءاللہ جماعت آئی ہے مجاہدہ جو کرتا ہے اللہ کا صلاح ضرور دیتا ہے مگر مجاہدہ اللہ نے کروایا اپنی طرف نسبت نہ کرے حضرت عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ کراچی کے بڑے بڑے تبلیغی حضرات کے بزرگان دین ان سے ملنے آتے تھے حضرت بھی ملتے تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو فرماتے تھے جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں قرآن شیف کی آیت ہے مجھے بھی اس سے بڑا فائدہ ہوا ماں صوبہ حسن فمن اللہ جتنی نیکیاں اللہ کی عطا ہیں اپنی طرف نسبت نہ کریں اے اللہ آپ کی عطا ہے میرا تو کوئی کمال نہیں بھلے نام کمال ہو میرا نام کمال ہے <laughs> میرے دادا نے حیدرآباد کی پیدائش ہے میری تو میرا نام کمال ہے نام بھلے کمال ہو اعمال بھی بڑے اونچے ہوں مگر امال پہ نظر نہیں رکھنی حضرت عائشہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جن... سب جو ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمایا اے عائشہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا یعنی اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی تو یہ محنتیں جو ہو رہی ہیں بڑی مبارک محنت ہے میں نظر اے اللہ آپ کی عطا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے اور جب کوئی نفس کی گناہ ہو جائے یہ نہ کہے کہ اللہ نے گناہ کروا دیا وما بماصاب من سیات فمن نفسک جو گناہ ہو رہے نفس نے کروایا جو بڑائی آئی تکبر آیا نفس نے کروایا من اللہ رفا اللہ جو تواز اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے اور ومن تکبر وضاء اللہ جو تکبر دکھاتا ہے اللہ اس کی گردن مڑوڑ دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس کے دل کے اندر رائی برابر تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور یہ تکبر الٹرا ساؤنڈ میں نظر نہیں آتا یہ تکبر جو ہے تکبر بوز کینا شب قدر میں شب برات میں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے اور کینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی کینا تو روحانی یعنی دل کی بیماری ہے کینا کہتے ہیں کسی مسلمان کے لیے دل میں انتقام کا جذبہ رکھنا اگر یہ مجھے مل جائے نا ڈشون ڈشون کر کے اس کو گولیاں مار دوں اس کو تھپڑ لگا دوں یقینا کہ انتقام کا جذبہ جس کے اندر ہوگا یہ اللہ والوں کی صحبت سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں فضائل اعمال میں نے اندولہ پڑھتا رہتا ہوں گھر کے اندر بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کو تلاش کرنے میں صحیح کر کوشش کر اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے ایسے نہیں کہ اور جو سنت کے خلاف چلے وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا یہ پیری مریدی جو ہے ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جوتیاں اٹھائیں پینتیس سال خانقاہ جاتے تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ جوتیاں اٹھائیں فضائل قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے میرے آقا میرے مرشد اس طرح کر کے اپنے شیخ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر اور لکھا ہوا ہے ذکر اللہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے جن کے عمل دیکھ کے تمہیں رغبت پیدا ہو آخرت کی طرف اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ والا کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا وہ کہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا مگر وہ سچا اللہ والا ہوں اور اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ سبحان اللہ بد نظری پہ کتنا مضمون لکھا ہے فضائل اعمال میں حضرت شیخ العدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگان دین اکابرین بھی اس سے زیادہ زور دیتے ہیں اس زمانے میں بد نظری سے بچنے کا طریقہ بد نظری سے تو وہ عورتوں سے تو بچنے کا تھا ہی اب یہ موبائل کے فتنے نے دیندار گھرانوں کو تباہ کر دیا ہے ٹچ والا موبائل انٹرنیٹ والا موبائل داڑیاں ہیں ٹوپیاں ہیں دیندار گھرانے ہیں دیندار بچیاں ہیں مگر موبائل پہ نیٹ کا پیکج فری ہے اب وہ دبایا فیس بک یوٹیوب گندی تصویریں موبائل اور یہ سب چیزیں دیندار گھرانے تباہ ہو رہے ہیں ابھی نیا بالکل نیا بیان آیا ہے شیخ الاسلام مولانا مفتی تفیظ مانی صاحب تم عالیہ کا وہ فرما رہے تھے بڑے بڑے دیندار تہجد گزار پہلی سب کے نمازی اس موبائل کی فتنے مبتلا ہیں اور فرما رہے تھے کہ جو شخص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 مگر حکمت کے ساتھ معاوضہ حسنہ کے ساتھ محبت کے ساتھ حضرت والا فرما رہے تھے حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک تبلیغی مرکز نہیں جا رہا تھا مگر وہ پان بڑے شوق سے کھاتا تھا تو حضرت والا نے فرمایا کہ وہ تبلیغی بھائی تھے ہمارے اس کو دعوت دینے گئے پہلے اس کو پان کھلایا پھر بولا چلو بھائی تبلیغی مرکز یعنی تھوڑا اکرام بھی کرنا پڑے گا اکرام میں مسلم کرنا پڑے گا دستہ خان بچانا پڑے گا کنجوسی چھوڑ کے ذرا پاکٹ بھی ڈھیلی کرنی پڑے گی تاکہ لوگ قریب آئیں دین کے قریب آئیں ہمارے بزرگوں نے اس کا اور تبلیغی جماعت والے بڑا اکرام کرتے ہیں ماشاء اللہ بھائی بھائی کہہ کے اپنی عزت کو داؤ پہ لا کے لوگ کسی طرح بھی دین کے کوئی قریب آ جائیں اچھا یہی محنت ہمیں گھر پہ بھی کرنی ہے یا یو لذینہ امن کو انفسکم و اہلی کم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے بھائی پہ اپنی اہلیہ پہ اپنے بچوں پہ اپنے بیٹے پہ محبت سے پیار سے ان کو سمجھانا ہے ان کو قریب لانا ہے فضائل اعمال کی تعلیم کریں کسی سچے اللہ والوں کے پاس ان کو ملوائیں تبلیغی جماعت سے جڑوائیں تاکہ وہ لوگ بھی دین کے قریب آئیں اور اچھے اخلاق سے پیش آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ سب سے برا شخص قبیلے کا آ رہا ہے جب وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امر ہوا امر ہوا آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو وہی ماشاء اللہ اس کے لیے چادر بچھائی پھر فرمایا پھر جب وہ چلا گیا اس کو کھجور کھلایا پانی کھجور کھلائی پانی پلایا پھر فرمایا جب وہ چلے گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کا سب سے برا شخص آ رہا ہے فرمایا بوئس تو بھی مدارات ناس میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگوں کا لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں سہان اللہ قبیلے کا برا شخص آ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرام فرمایا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے چادر بچھا دی تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بچ جائیں بیوی کے لیے بچوں کے لیے اپنے ساس سسر کے لیے یہ دین یہ رشتہ دار ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑ کے رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کر سکتے اگر کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مس گیدرنگ ہو رہی ہے ہیں موویاں بن رہی ہیں تصویریں کھینچ رہی ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے پھر ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے لا طاعت علی مخلوق مخلوق معاشیت خالد مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالد کی نافرمانی ہو رہی ہو اس وقت رشتہ داروں سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے رشتہ داروں سے یعنی رشتہ داروں کو اللہ کو خوش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلا رشتہ دار ناراض ہو گئے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور جس نے رشتہ داروں کو خوش کر کے اللہ کے حکم کو توڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ دیا تو بس اللہ تعالیٰ اس کو خاندان والوں کے حوالے کر دیتے ہیں ہم لوگ آج کل رشتے داروں کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں رشتے داروں کو خوش کرنے بینک والے کے گھر کھانا کھا لیتے ہیں اللہ کا اعلان جنگ ہے جو سود لیتا ہے اور جو سود کی ملازمت کرتا ہے یعنی سود کا ادنا گنا ایسا ہے جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا کتنا خطرناک گنا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اور اگر کسی کی بینک کی نوکری لگتی ہے تو ہم لوگ اس کو ہار پہنا رہے ہیں وہی مبارک ہو آپ مینیجر ہو گئے بینک کے مینیجر ہو گئے میرے شیخ فرماتے تھے علماء بھی فرماتے ہیں ایسے کو مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے لائف انشورنس میں ملازمت کر رہے ہیں اور ہم ان کو ایک ایک کھانا کھا رہے ہیں بھلے بھائی ہو بھلے بیٹی کا داماد ہو کھانا نہیں کھائیں گے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے مسلمان کی حضرت عبداللہ اپنے صحابی فرماتے ہیں بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے اے اے بیت اللہ تیری عظمت سر آنکھوں پر مگر مسلمان کی عظمت جو ہے اس سے مسلمان کی عزت اور آبرو اس سے بڑھ کر ہے ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے بس بولیں گے آج کل پیٹ ذرا خراب ہے اس لیے میں <laughs> نہیں وہ سمجھ جائیں گے خود ہی یہ نہیں بولنا کہ آپ بینک کی ملازمت کرتے ہیں سود لینا حرام ہے اس طرح نہیں کہنا ہے حکمت کے ساتھ معاوضہ آسانہ کے ساتھ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے بھائی یہ ہمارے گھر کھانا نہیں کھاتا ہے کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے نا یہ سب چیزیں یہ سچوں کی صحبت سے ہمت ملتی ہے اور اس میں یہ بھی آیت لکھی ہے یا تقوا اللہ صادقین اے ایمان مانوان تقوا اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہ پڑو اور سچے کون ہوتے ہیں فرمایا جو سننا تو شریعت پہ چلتے ہیں آپ کی طبیعت صحیح ہے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے ماشاء اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى ومن يتق يجعل له مخرجا وقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرے گا چار سو سے زیادہ مرتبہ قرآن شریف میں تقوی کا لفظ آیا ہے تقوی کس چیز کو کہتے ہیں زیادہ نفلیں پڑھنا حج کرنا عمرے کرنا نہیں کیونکہ میں نے بھی بہت عمرے حج کیے ہیں وہیں رہتا تھا سعودی عرب میں بڑے حاجی آتے ہیں عمرے کرتے ہیں مبارک ہے ماشاء اللہ روزہ مبارک پہ رو رہے ہیں ماشاء اللہ خوب ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں سب مبارک ہے ماشاء اللہ یہ پازیٹیو اعمال ہیں نیک اعمال ہیں ماشاء اللہ مبارک ہے تو چار سو دفعہ تقوا کا لفظ آیا بڑے بڑے محدثین علماء فرماتے ہیں تقوا نام ہے کف نفس انل ہوا حرام خواہشات کو دبا دینے کا نام تقوا ہے حرام تقاضے پیدا ہوں غصے کا تقاضا آیا حدیث میں آتا ہے جو غصہ پی جاتا ہے سارا کا سارا نور بن جاتا ہے سبحان اللہ غصہ آیا غصہ آیا سارا کا سارا پی گیا معاف کر دیا اللہ کے لیے اور جو غصہ نافذ کر دیتا ہے غصے کا نفاذ کر دیتا ہے بیوی کو تھپڑ مار دیا غصہ کر دیا ہاں، اپنے بھائیوں پہ غصہ کر دیا معاف نہیں کیا تو غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو ایلوا ایک دوائی ہوتی ہے اگر یہاں سے کوئی کوٹ رہا ہو تو اتنی دور تک بدبو جائے گی وہ ذرا سا شہد میں ڈال دیں تو پورا شہد کڑوا ہو جاتا ہے یہ میں اپنے پیارے شیخ شیخ الجم عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ سے باتیں سنی میں تو ایک انجینئر ہوں انجینئر ہوں مگر یہ حلیہ پہلے تو تبلیغی جماعت میں جڑا پھر وہاں سے پتہ چلا احساس ہوتا ہے مدارس کیا ہیں خانقاہیں ہیں اللہ والے کیا ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے پھر اپنے شیخ سے جڑ گیا الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان کروا رہے ہیں تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے بیان وغیرہ پہ نظر مت رکھنا اپنے اپنے ایبوں پہ نظر رکھیں اور دوسروں کی اچھائیوں پہ ایک بھی ایب اپنے اندر پایا جاتا ہے اس پہ نظر اور سامنے والے کے ایک بھی اچھائی پا جاتی ہے اس میں نظر کے سب سے بڑی اچھائی مسلمان بھائی ہے میرا کلمہ گو ہے ماشاءاللہ بھلے بے نمازی ہے وہ نماز کا گنا اس کو ملے گا بہت کبیرہ گنا ہے نماز قضا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں اس گھر کو آگ لگا دوں جو اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مگر بچوں کی وجہ سے اور عورتوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو جماعت کی نماز فجر کی چھوڑ دی ابھی تو ماحول ملا ہوا ہے تو ماشاء اللہ جماعت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں جب اپنے گھر میں جاتے ہیں علاقے میں جاتے ہیں اس وقت فجر کی نماز کا ہمارا کیا حال ہوتا ہے اکثر لوگ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جماعت کی نماز الارم نہیں لگاتے فکر نہیں کرتے بیوی بچوں کو اٹھانے کی فکر نہیں کرتے سختی نہیں کرنی مار پٹائی نہیں کرنی محبت پیار سے فضائل نماز سے نماز کے فضائل سے نوازیں گے ان کو حکمت کے ساتھ بزرگوں سے پوچھ کے مشورہ کر کے علماء کرام سے مشورہ کر کے تو اللہ تعالیٰ نے چار سو دفعہ سے زیادہ تقوا کا لفظ فرمایا اور جو تقوا اختیار کرے گا یعنی گناہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج ادا فرما دیں گے ساری مشکلات سے آسانی فرما دیں گے اور تقوا کس چیز کا نام ہے گناہوں سے بچنے کا اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ بد نظری ہے اور اس کو ہمارے بزرگان دین پر اور جتنے بھی بڑے بڑے مشائق علماء کرام ہیں اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ جتنا نیکیاں کمانا ضروری ہے اس کو بچانا بھی ضروری ہے ٹنکی میں پانی بھر گیا نیچے سے ٹوٹنی کھول دیں گے بتائیے ٹنکی میں پانی رہے گا کم ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح جتنا نیکیاں کی خوب ماشاء اللہ نیک امال کیے اللہ کو راضی کیا خوب دعوتیں دیں ماشاء اللہ مگر اگر ایک عورت پہ نظر پڑ گئی آہ پھر اللہ سے معافی مانگے خوب روئے گا تو جا کے وہ نور واپس آتا ہے اللہ سے سچی توبہ کرنے کے بعد جب گشت کر رہے ہیں تو نظر جھکا کے گشت کریں گے جب ہم بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں جو پرانے حضرات میں سال لگے ہوئے آئے ہیں ماشاء اللہ اتنے پرانے سفید داڑھی والے حدیث میں آتا ہے بتا رہا ہوں مفہوم بتا رہا ہوں کہ سفید داڑھی والوں کو اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے ہم جوانوں کو چاہیے کہ ہم سفید داڑھی والوں کا ادب کریں بڑی عمر والوں کا ادب کریں حدیث میں آتا ہے جس جوان نے اپنی بڑی عمر والوں کا اکرام کیا ان کی بڑی عمر کی وجہ سے تو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا اللہ اس کو ایسے جوان ادا فرمائیں گے جو اس کی سیوا کریں گے جو اس کی خدمت کریں گے آج کل کے نوجوانوں نے بڑوں کی اتنی بدتمیزی کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ سفید داڑھی والے ماں باپ ساس سسر کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں اس کی وجہ وہی انٹرنیٹ ٹیلی ویژن اور یہ موبائل کے چکروں کی وجہ سے اچھے اچھے لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس موبائل کی وجہ سے بوڑھے بوڑھے لوگ وہ لگے ہوئے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تصویریں موبائل پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ فرمایا مفتی تفیظ وانی صاحب کا تم عالیہ کی بات فرمایا تھا شیخ الاسلام ہے پوری دنیا کے سب سے بڑے عالم وہ فرما رہے تھے کہ بڑے بڑے دیندار اس گناہ میں ملوث ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور اور پھر جوش میں فرمایا کہ میں کہتا ہوں جو بار بار بد نظری میں اور ننگی فلموں میں ملوث ہو رہا ہے جو فرمایا اس زمانے میں ڈرنا بھی نہیں چاہیے جب فحاشی عام ہو جائے تو بولنا پڑتا ہے میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر مگر میں کیا کروں چپ بھی بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا تو فرمایا کہ اسمارٹ فون بیچ دو اپنا اس کو بیچ دو اگر نہیں بچ سکتے بد نظری سے ورنہ پھر یہی عمل ایک جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے کہ بار بار ایک تصویر دیکھ رہے ہیں بار بار تصویر دیکھ رہے ہیں اللہ کو نافرمانی کر رہے ہیں جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے اب ایک ناز شریف بھی سنا دیتا ہوں شیخ الدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابری ناشری پڑھتے بھی تھے سنتے بھی تھے جنہیں جمشید نے آ کے پڑھی تھی میرے شیخ کے پاس یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ عارف اللہ شیخ اللہ الجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے نا شریف کے اشار ہیں جب حضور صلی اللہ جب اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رحمت برستی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ شہر کا شہر کا تذکرہ ہوگا تو کتنی رحمتیں برسیں گی یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ بھلا جان کیا جام عالم تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے یا سن سن کے سننی ہو گئے ہیں ہمارے مفتی عاشق لائن صاحب رحمۃ اللہ ہیں ہنسائی تھا فقط ہنسائی تھا جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا ان کو کسی عورت نے فون کیا تو عورتیں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر سکتی ہیں آواز بھاری کر کے پوچھا بھائی آپ کون بول رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں عاشق بول رہا ہوں فوراً فوراً عورت نے فون رکھ دیا <laughs> مفتی عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ ماشاء اللہ ہمارے اکابرین مدینہ مرور میں جنت البقی میں آرام فرمائے حضرت شیخ العدیث مانا اللہ قبر مبارک جنت البقی میں ہے مفتی عاشق علیہ صاحب رحمۃ اللہ قبر مبارک جنت البقی میں ماشاء اللہ تو یہ ماشاء اللہ ہنسنے ہنسانے والے تھے ہمارے بزرگان جو ہنستا ہنساتا ہے نا لوگ اس سے قریب بھی آتے ہیں <laughs> اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے جاتے تھے ماشاء اللہ یہ جبکہ ایک جہاد سے فارغ ہو رہے ہیں دوسرے جہاد کی فکر میں جب گھر میں جا رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں اتنی امت کی فکر رکھنے والے امتی امتی کے قیامت کے ادھر اٹھیں گے اس پہ ایک شعر سن لیجئے طائف صاحب کا شعر ہے پچیس یا چوبیس صحابہ کرام شاعر تھے کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں حکمت ہوتی ہے بس اس میں اشعار میں میوزک نہ ہو عورت نہ پڑھ رہی ہو شرکیا باتیں نہ ہوں ان اشعار ان صورت کے ساتھ اشعار سنے جا سکتے ہیں پڑھے بھی جا سکتے ہیں بہت پیارا شعر ہے فرماتے ہیں سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے رو رہے ہوں گے اور ہم لوگ جو ہے ہنس ہنس کے گناہوں میں زندگی برباد کر رہے ہیں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا ہماری اس سے پتہ چلتا ہے جب شادی کا وقت آتا ہے بیٹی کی شادی ہے بیٹے کی شادی ہے مائیوں بھی ہو رہی ہے مہندی بھی ہو رہی ہے کیا کریں صاحب خاندان والوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ارے خاندان والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نفس و شیزان کو تھوڑی ساتھ لے کے چلنا اللہ کی نافرمانی کو ساتھ لے کے تھوڑی چلنا ہے مگر مشورہ کریں گے بزرگوں سے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بتائیے میرا بیٹا تو آوارہ گڑھ دے میرا بیٹی تو ایسی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو گانے بجاؤں گی اس میں کیا کریں گے اس میں ان کو جیسے کرنی کرنے دیں ہم شریک نہیں ہوں گے بھائی ہم نافرمانی میں شریک نہیں ہو سکتے تمہارے ساتھ ہم آپ کی سب خدمت کریں گے ہر چیز ماشاء اللہ جائز ضروریات پوری کریں گے مگر ہم آپ کے ساتھ شادی میں شرکت نہیں کریں گے الحمدللہ میرا نکاح سنت کے مطابق وہاں خانقاہ میں کراچی میں ہوا حضرت مولانا مظہر صاحب دونوں کا عالی نے پڑھایا اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے سنت کے مطابق مسجد میں نکاح ہوا اگلے دن ولیمہ ہو گیا نہ جہیز کی جھنڈٹ نہ مووی نہ تصویریں نہ مائیوں نہ مہندی یہ اللہ کی نافرمانی ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ تھوڑی ہے مسلمان کا تو اعظم نکاح برکت نہ ہی سرو مئونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو جو سادگی کے ساتھ ہو سن رہے ہیں آپ حضرات <laughs> یہ دین کی باتیں ہیں اور میرے شیخ فرماتے تھے الحمد میں نے ابھی دعا بھی کی کہ یہ مت سوچو کہ میں چمک جاؤں یہ سوچیے دین اللہ کا دین چمک جائے تبلیغ جماعت سے دین چمک جائے اللہ والوں سے دین چمک جائے یعنی دین زندہ ہو جائے یہ ہونا چاہیے یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خوب کام لے میرے شیخ تو بہت دعا کرتے تھے اللہ تبلیغی جماعت والوں سے مدارس والوں سے اللہ والوں سے اور علماء کرام سے یہ سب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اذان دینا بھی ایک تبلیغ ہے اور صوفیہ کرام یہ ان کے معرفت اور عشق کی باتیں یہ بھی ایک تبلیغ ہے اور ایک ایک ہوتی ہے عملی تبلیغ صحابہ کرام سمینا سمے نہ سنتے تھے اور عمل کرتے تھے اور ان کی عملی یعنی پہلے عمل کرتے تھے پھر جو باتیں کرتے تھے عمل والی باتیں جو دل پہ گزرتی تھی بتا دیتے تھے لوگ خود بخود ان کو دیکھ کے اسلام لے آتے تھے ماشاء اللہ تبلیغ سے کیسی کیسی یعنی کفر ممالک میں جماعتیں گئیں اور ماشاء اللہ ان کے سکون کو دیکھ کے ان کے داڑھیوں کو دیکھ کے ان کے توازو دیکھ کے لوگوں نے ویسے اسلام قبول کر لیا کتنے اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ اسلام سے تیزی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور ہم اسلام میں رہتے ہوئے جو ہیں اسلام کے خلاف چل رہے ہیں ٹیلی ویژن گھروں میں چل رہے ہیں سفید داڑیاں ہو گئی ہیں نانا ہو گئے دادا ہو گئے ٹیلی ویژن سے جان نہیں چھوڑتی ہے سانپوں کا پٹارا ہے وہ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے چپک جائے گا ٹیلی ویژن قبر میں چپکا ہوا نکلا اس اتنا خبیص آلہ ہے میں نے اپنے گھر سے ٹیلی ویژن نکالا ہمارے دوستوں نے اپنے گھر سے ٹیلی ویژن توڑ کے نکالا ہے گھر کے سربراہ ان کا سوال ہوگا کہ پیسہ کمایا تو ٹیلی ویژن اپنی بیٹی کو جہیز میں کیوں دیا تھا جیسے سب کا جاریہ پہ یقین ہے گناہ جاریہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ بیٹی کو جہیز میں دے دیا مفتی صاحب سے پوچھتے پھر کہ بھائی میں نے بیٹی کو اپنے توبہ کر لی تبلیغ میں چلنا لگا لیا اللہ والوں سے گیا اب میں کیا کروں مفتی صاحب بتائیں گے بیٹی سے کیسے واپس لینا ہوگا ٹیلی ویژن کیونکہ ماشاء اللہ کتنے لوگ بدل جاتے ہیں جنید جمشید بدل گئے ابھی کوئی برازیل کے آئے ہوئے تھے بتا رہے ہیں پوپ آئے ہوئے تھے وہ آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اللہ کے دروازے کھلے ہیں کتنے گانے والے بیٹس مین بدل گئے ہیں کیسے کیسے داڑیاں رکھ لی اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اللہ ہو یہ جتوی لئی میں یشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ لیں جس سے چاہیں چوٹی سے کام لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ گانے والے سے اللہ توبہ کی توفیق دیتے اس سے کام لے سکتے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہیں اللہ سے مانگے اللہ مجھے ہدایت دے دے ایک پیاری دعا ہے مفتی صاحب سے لکھوا لیجیے گا چالیس دن تک جو مانگے گا بلکہ اس سے پہلے انشاءاللہ ان شاء اللہ اس کو رات مستقیم پتہ چل جائے گا حدیث شریف کی دعا ہے اللہ ارین الحق کا حق کا ورنہ یہاں کسی عالم کو آتی ہے تو بتا دیں اے اللہ مجھے اللہ ارین الحق کا حق کا ورژن طباع ذکن اے اللہ حق کو حق دکھا حق پہ چلنا میرا رز بنا دیجیے وہ ارین الباطلا اور ورژن اجتنابا باطل کو باطل دکھا کہ باطل ہے پتا ہے کہ گانے سننا باطل ہے یا مائیوں کرنا مہندی کرنا ہے یہ باطل ہے مگر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے میرا رزق بنا دے حتہ تستک ملا رزق کہا لن تمودا کیا ہے مفتی صاحب جو آیا تھے مولانا ظاہر میں عالم ہے ماشاءاللہ میرے خلیفہ مسجد کے کھڑے ہو جائیں میرے خلیفہ ہیں مسجد مدنی مسجد کے امام بھی ہیں ماشاء اللہ وہاں اللہ تعالیٰ سے دین کا کام بھی لے رہے ہیں ان کی وہاں پہ جماعتیں آتی رہتی ہیں تو مدنی امام بھی ہیں بیان سننے آئے ہیں کیونکہ ہم کراچی سے آئے ہیں ان کا مجھ سے تعلق ہے تو ماشاء اللہ یہاں جماعت بھی ہے ماشاء اللہ آپ کی مسجد میں بھی ہے ماشاء اللہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ خوب کام لے اپنی رحمت سے خوب پورے عالم میں زبردست جو ہے آگ لگا دیں اسلام غالب ہو کے رہے گا اسلام غالب ہو کے رہے گا بالکل ان شاء اللہ تعالیٰ اور ماشاء اللہ کتنے لوگ کیونکہ سکون یہیں پر ہے <laughs> گانا وانوں میں سے توبہ کر کے آنا یہیں پر ہے سب کو تو کیوں نہ ابھی آ جائیں ابھی جیسے ابھی بیان کر رہے تھے توبہ تو ہم سب کو کرنی پڑے گی بھائی اور توبہ کے سہارے پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے یہ اللہ یحب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے اور فرماتے رہیں گے توبہ کوئی مشکل نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کر لے چار شرطوں کے ساتھ اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا ہے اور جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے ہم داڑھی ٹوپی والے اکثر اس میں بہت کمزور ہیں مالی معاملات بہت خطرناک ہیں نہیں ہوگی اگر قرضہ لیا ہوا ہے اور شہید کی بھی قرضے والے جو قرضہ لیا ہوا ہے قرضہ لے لے کے بھول گئے دینا بھی بھول گئے رکھا ہوا بھی نہیں ہے کہیں وراثت میں بیٹیوں کو حصہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور سود پہ پیسے لیا ہوا ہے ٹریکٹر لیا ہوا ہے سود پہ پورا گھر بنا لیا ہے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے مفتی صاحب سے مشورہ کریں کیونکہ یعنی اللہ کی دین اپنی خواہش پہ چلنے کا نام نہیں ہے افرائی تھا من تخذا الہ ہوا مجھے بھی یہ باتیں نہیں پتا تھا میں جو اتنا بول رہا ہوں کرسی پہ بیٹھنا یہ بولنا کوئی آسان نہیں ہے قیامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا شب معراج میں جو بیان کرنے والے تھے ان کی زبان قیدیوں سے کاٹی جا رہی ہوگی کیوں بھائی کیا وجہ ہے ارے تم بڑے بیان کرتے تھے مگر عمل تمہارا کتنا تھا تمہاری زبان جو آج کینچی سے کاٹی جائے گی دوسروں کو بڑے تبلیغ کرتے تھے اپنی بات کر رہا ہوں اور تمہارا عمل کتنا تھا تو کیا بات بتا رہا تھا یہ بڑی قیمتی بات تھی ہر بات ہی قیمتی ہے جس کی طرف ہمارا دھیان ہی جاتا ہے مالی معاملات جی جزاک اللہ یہ بہت جو ہے نا حساس معاملات ہیں اپنے ذہن پہ زور دے ڈائری نکالے قضا نمازیں دیکھے اپنی کتنے ذمے قضا روزے کتنے ہیں زکوٰۃ دی نہیں دی حج کیا نہیں کیا یہ فرائض ہیں یہ تو ضروری ہے بیوی کو کوئی تھپڑ تو نہیں مارا ہوا ماں باپ کا حکم ماں باپ کو بدتمیزی تو کر کے نہیں آ گئے ماں باپ سے جھڑک کر ان سے اف بھی نہیں کرنا یہ قرآن شیف کی آیت ہے کندھے جھکا لینا ہے اف بھی نہیں کرنا جھڑک ہوں بھی نہیں کرنا ہوں بھی نہیں کرنا ہے بڑا مشکل ہے نوجوان آج کل کی باڈی بلڈنگ کر کے اتنی ماں باپ سے بدتمیزیں کرتے ہیں اس کی وجہ وہی لڑکی ہے لڑکا ہے انٹرنیٹ کے فتنے مبتلا ہیں بیچارے ان کو حقیر تو نہیں سمجھنا ہمارے بزرگانی دین منع کرتے ہیں کسی شرابی کبابی کو بے نوازی کو حقیر نہیں سمجھنا سب سے محبت کرنی ہے ہے نا ہم بھی تو ایسے ہی ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے تو مفتی آنے کرام سے مشورہ ہاں میں کر رہا تھا بہت قیمتی ہے جیسے مفتی صاحب بھی کل تشریف لائے تھے بتا رہے ہیں کہ دین اپنی خواہش پہ چلنے کا نام نہیں دین حدود شریعت میں چلنے کا نام ہے مفتی صاحب سے مشورہ کریں نمبر رکھیں میرے پاس بھی نمبر ہے دارالعلوم مظاہر کے مفتی صاحب ہیں جامعہ شفیہ لاہور ہے دارالعلوم کرنگی ہے بنوئی ٹاؤن ہے اور مفتیان کرام کا نام ہے ماشاء ان کے نمبر ہیں اپنے پاس رکھیں مشورہ میں کریں کہ میں بیوی کی پٹائی کر کے آیا ہوں میں ماں باپ سے بدتمیزی کی ہوئی ہے میں نے میں بتائیے کیا کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اکمل مومن ہوئے اس کے اخلاق اچھے ہیں اور خیال حکم خیال حکم نسا ان میں سے بہترین وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اور ہمارے بزرگان جو اکابرین جو بیان کرتے ہیں کتنا اس پہ زور دیتے ہیں کہ اچھے اخلاق رکھیں ہم اپنے بیوی کے ساتھ قیامت کن پکڑ ہو جائے گی ورنہ یہ عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں بڑی بڑی عقل والوں کی عقل اڑا دیتی ہیں مگر اللہ سوال کریں گے ہر نعمت کا سوال ہوگا تو بیوی کا بھی سوال ہوگا تو مجھ سے پٹائی کرتے تھے غصہ کرتے تھے یہ تم نے اللہ کی اگر ہماری بیٹی پہ کوئی غصہ کرے حضرت فرماتے تھے ہماری بیٹی تو کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے اپنا ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے تو وہ بھی تو کسی ہماری بیوی بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ دماغ اس پر پٹائی کرے تو ہماری جس طرح جو ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں تو وہی ہم اپنی بیوی کے لیے بھی چاہیں بھائی ہماری اللہ کی بندی ہے ہماری بیوی سے زیادہ پہلے اللہ کی بندی ہے قیامت اللہ سوال کر سکتے ہیں کہ تم نے کیوں اس کی پٹائیاں کی اس کیوں حق نہیں کیا انعلی زوجی کا علیہ کا حق تھا تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اِن علی نفسی کا علی کا حق کا تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ان ضعیفی کا علی کا حق کا تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں ماشاء اللہ تو یہ چیزیں عقل کی سلامتی عقل میں نور یہ آتا ہے اہل اللہ کی صحبت سے یہ جو جو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو ان کے نکاح میں ان کا نکاح جو پڑھایا تھا حکیم ملمت مجدد ملت مانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے پڑھایا تھا ماشاء اللہ وہ میرے اس وقت پردادا شیخ ہیں یعنی میں بیت ہوں حضرت مولانا حکیم اختر صاحب شاہ محمد حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق حکیم ملمت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ الحمد یہ سب ایک ہی سلسلہ ہے اور دو تین باتیں بہت ضروری عرض کر دیتا ہوں پھر یہ حضرات تشکیل کر دیں گے بہت ہی ضروری بات ہے کہ کہ قرآن شریف میں آتا آتا ہے وما وما کم کم رسول نہا فنتا ہوں جس بات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں اس کو فوراً کر لو اور جس بات سے منع کرائیں فوراً رک جاؤ تو قرآن شریف میں آتا ہے موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی داڑھی پکڑی اس سے بزرگوں نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ داڑھی پکڑ میں جب آتی ہے جب ایک مٹھی ہو اور حدیث میں آتا ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی اپنی مٹھی ہو یہاں سے بھی ایک مٹھی داڑھی یہاں سے اور ایک مٹھی یہاں سے رکھنا اور یہ داڑھی کا بچہ رکھنا چاروں اماموں کے نزدیک واجب ہے چاول برابر داڑھی کم کتروانا داڑھی منڈانا حرام ہے اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا تو داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پہ نہ ہو آ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا ہے نا تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو واجب کے درجے میں ہے اور یہ ماشاءاللہ چار مہینے لگانے سے داڑھی آ جاتی ہے <laughs> جب چار مہینے لگاتے ہیں تو داڑھی ایک مٹھی ہو جاتی ہے اور مجھے یہ مجھے صاف کرنے کا حکم ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکری صاحب رحمۃ اللہ مجھے اتنی صاف رہتی تھیں کہ دور سے منڈی ہوئی نظر آتی تھی قینچی سے مشین سے باریک کر لیں دارالعلوم کراچی میں دو مشینیں بھیجی گئیں حضرت مفتی تفیظ مانی صاحب دونوں خاتم عالیہ کے پاس مفتی سکھروی صاحب تو انکاتم عالیہ دو مشینیں ایک کینچی والی مشین ہوتی ہے یوں ہی چلتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے بلیڈ والی تو فرمایا بلیڈ والی سے موننا بدعت ہے بدعت ہے اس لیے قینچی والی استعمال کی جائے ان حق و شواری مونچھوں کو بالکل باریک کر لو یہ ہوٹوں کی سفیدی نظر آئے اس لیے جو ہے قینچی سے مشین سے ایک مشین آتی ہے زیرو کی مشین اس طرح صاف کر لیے اور یہ سنت طریقہ ہے سنتوں کی بارشیں کر دیجئے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی اور آج سنتوں کا ہم معمولی سمجھتے ہیں بہت پیاری سنت ہے ہمیں میرے شیخ فرماتے ہیں اگر میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا کم از کم مسجد میں آنے والے تو اس پر عمل کریں کھانے کھانے کی سنت ہے دستہ جب بھی کھانا کھانا تم دسترخوان بچھانا تم ہاتھ دھو کے کھانا تم بسم اللہ پڑھ کے کھانا اور ایک سنت ہے پیالہ چاٹنے کی سنت نہیں چاول گرے ہوئے سالن گرا ہوا ہے ہاں روٹی اکرم الخوب روٹی کا اکرام کرو اگر نہیں کرو گے تو ہماری سات نسلوں تک جو ہے مشکلات ہو جائیں گی کھانے پینے کے معاملہ میں روٹی کو یوں پھینک دیا کچرے کے اندر تو اس کا بہت اکرام ہمارے شیخ مفتی اعظم پاکستان فرماتے تھے کہ رزق اللہ کی پیاری چیز ہے پیاری کو کیاری میں ڈال دیجیے <laughs> چیوٹیوں کے لیے گوشت جو بچا ہے ہڈیاں بچی ہیں کیاری میں ڈال دیجیے اور پیالہ چاٹنے کی سنت ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے جو پیالہ چاٹ لیتا ہے تو برتن مفرت کی دعا دیتا ہے برتن جو ہے مغفرت کی دعا دیتا ہے یہ سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ خود بخود کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی خود بخود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں قرآن کی آیت ہے فضائل امان میں بھی لکھی ہے لکھیے تحبون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو نقل کر لو یہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے وہ اخمن بکوں اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور حدیث میں آتا ہے بہت مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا سنیے گا آپ حضرات نہیں سنی ہوگی مگر سنتے سنتے ایک دن انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی من احیا سنتی فقط احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی ومن احب بنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مائیا پھر جنت جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے گا سنت نماز کیسے پڑھنی ہے ایسے نہیں پڑھنی بالکل ایسی نماز پڑھنا ہے ماشاء اللہ تبلیغی جماعت والے سکھاتے رہتے ہیں مگر کتابوں سے اپنا عمل دیکھنا چاہیے کسی کے عمل سے نہیں کتابوں سے دیکھیں مفتی عثمانی صاحب کا تو مالیہ کی کتاب ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیں چھوٹی سی ملتی ہے وہ دیکھ لیجیے میرے شیخ کی کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہم لے کر بھی آئے سنت کا طریقہ لکھا ہے یوں اللہ کہیں گے قبل کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا ہے یعنی ہلکے ہاتھ اس طرح رکھنا ہے کچھ لوگ یوں کر لیتے ہیں <laughs> جیسے توبہ کر رہے ہیں کچھ لوگ جلدی سے اللہ اکبر کر لیا قبلے کی طرف نہیں ہوا اس طرح قبلے سنت کے مطابق خود بخود انسان اللہ کا محبوب بن جائے گا موزے پہننے پہلے سیدھے پیر میں پھر الٹے پیر میں جوتا پہننا جیسے ابھی گش کے لیے باہر نکلے تو پہلے الٹا پیر باہر نکالا پھر بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ پڑھی اللہ عمنی من فضلک دیکھیے صلاح السلام پڑھا اور پہلے سیدھے پیر میں جوتا پہنا پھر الٹے پیر میں پہن لیا الٹا پیر مسجد کی حدود یہ لال پٹی لگی ہوئی ہے پہلے الٹا پیر نکالیں گے پھر سیدھا پیر باہر نکالیں گے چپل پہننے کے لیے پہلے سیدھے پیر میں پہنیں گے پھر الٹے پاتا تو ہے کپڑے پہننے کپڑے تو بدلنے پہلے سیدھی آستین میں پھر الٹی آستین میں حضرت فرماتے ہیں شلوار پہننے کے تین طریقے ہیں ہنسانے والی بات ہے ایک طریقہ تو ہے کہ پہلے الٹے پیر میں پہنا پھر سیدھے پیر میں پہن لیا دوسرا طریقہ ہے پہلے سیدھے پیر میں پہنا پھر الٹے پیر میں پہن لیا تیسرا طریقہ ہے کوئی شلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور دور سے کوئی بھاگتا ہو جائے دونوں پیر ایک ساتھ ڈال دیں <laughs> ایسا تو نہیں ہو سکتا <laughs> تو پہننی تو ہے شلوار تو سنت کے مطابق پہن لیجیے سنتوں کی بارشیں کر دیجیے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے عشق رسول آج اگر مل کے سیکھ لے امت کے ڈگ مگاتے قدم کیوں نہ پھر جمے رستہ بدل کے رکھ دے محبت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے یہ اللہ سے مل جائیں گے اللہ کا محبوب بن جائے گا کہ بھئی میرے اس کے دل میں جو بھی ہو میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے بہت پیاری مثال دی میرے شیخ نے آپ بتائیے ہمارے جیسے ہم لوگ سفر میں نکلے ہوئے ہماری شکل چھوٹا سا بچہ یا ہمارا نواسا ہمارا پوتا اگر کوئی اور شکل ہمارے بچے کی شکل کا کوئی نظر آ جائے حیدرآباد میں ارے ابھی تو میرے بچے کی شکل کا ہے اس کو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے تو جب ہم کالی کملی والے کی نقل کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں گے کھانے میں بیت الخلا واش روم جانے میں سنت ہے شلوار ایک دم اتارنی نہیں ہے نیچے جتنا نیچے ہو سکے اتنا بیٹھ کے شلوار اتارنی ہے بیت الخلا جاتے ہوئے ہاں کوئی مجبور ہے کسی کے کمر میں درد ہے بہت سے بوڑھے حضرات ہوتے ہیں اور کوئی مجبوری ہے پیٹ کی مجبوری ہے اس کی بات الگ ہے مگر جس کو اللہ نے طاقت دی ہے جتنا نیچے ہو سکے پھر شلوار اتارنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا یہ دیکھیے ایسے پیارے تھے کالی کمنی والے ایک ایک عمل طریقہ بتا دیا کہ اس طرح کرو کھانا کیسے کھانا ہے واش روم کیسے جانا ہے ہاں؟ اور اسی طرح بیوی سے بات کرنا یہ بھی ایک دین ہے اپنی بیوی کو وقت دینا تھوڑی سی دیر بیوی کو وقت دینا بیچاری انتظار کرتی ہے شوہر آئے گا گھر میں اور شوہر صاحب کراٹے مار کے سو گئے <laughs> تھوڑا اس سے بات کرنا یہ بھی ایک دین ہے یہ بچوں سے کھیلنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دے سجدے سجدے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ غالباً ان دونوں سے کوئی ایک جو ہے سجدے اوپر آ کے بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے بچوں کی رعایت کی نوازوں کی رعایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سجدے میں رہے کہ صحابہ کرام سمجھے کہ اللہ نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے مگر بچوں کی رعایت رکھتے ہوئے وہ سجدے میں رہے <laughs> بچوں سے کھیلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شمائل میں لکھا ہوا ہے میں نے اپنے شیخ کو بھی دیکھا اس طرح دیکھیے گا بچوں کے ساتھ جب بچے آتے تھے اس طرح اے اے چھوٹے بچے دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے پھر شمائل میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو غوث سے قطب نہیں بنایا جاتا ہمارے انسان بنایا جاتا ہے انسان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اگر پہنچ جائے انسان ہے غصہ کر دیا کسی کو مار دیا تھپڑ مار دیا پھر اللہ نے بعد میں توبہ کی توفیق دی اس سے معافی مانگ لیں من تواز للہ رفا اللہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے اس کو ہر جگہ بیان کر رہا ہوں جو توازو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں مٹ جائے مسلمان بھائی کے سامنے لڑائی جھگڑا یہ دین کو موڑنے والا ہے فض فضائل شب قدر میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان کی آبرو جو ہے یہ بہت بہت اس کا مقام ہے مسلمان کی آبرو کو رسوانی کرنا چاہیے مسلمان کی عزت ہوتی ہے بھلے وہ کیسا بھی ہے تو مسلمان بھائی ہمارا اس کے خیال رکھنا چاہیے اس کی عزت کا سر عام اس کو رسوانی کرنا چاہیے اور اس میں لکھا ہوا ہے ایک بات مجھے بڑا فائدہ ہوا وہ لمحہ کرام جو ہوتے ہیں ان کی جو سیاہی ہوتی ہے وہ شہیدوں کے خون کے برابر قیامتین وزن کی جائے گی تو علماء کرام کا طالب علموں کا بھی اکرام کرنا چاہیے حافظوں کا طالب علموں کا سفید داڑھی والوں کا مؤذن کا بھی قیامت کی گردنیں اونچی ہوں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت اگر میرے اوپر یہ امیر المومنین کا بوجھ نہیں ہوتا تو میں مؤذن ہوتا یہ ہمیں ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے معذرین کا علماء کرام کا امام صاحبان کا یہ سب اللہ کی یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں حتیٰ کہ جھاڑو دینے والا مسجد کے خادم جو ہوتا ہے اس کا بھی اکرام کرنا چاہیے ایک بات یہ ہو گئی ایک نظر کی بات کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں حضرت والا ہمارے اس پہ زور دیتے تھے بہت ضروری مضمون ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ گھر سے ارادہ کر کے نکلنا ہے کہ مجھے ایک نظر بھی خراب نہیں کرنی ہے ارادہ کر کے نکلیں گے اگر ارادہ نہیں ہوگا نا تو دیکھیے ہمیں ہسپتال بھی جانا ہے کالج بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے گھر میں بند ہو کے نہیں بیٹھنا دین یہ نہیں کہتا کہ رہبانیت اختیار کر لو رہبانیت حرام ہے مردوں کو تو نکلنا ہے باہر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہت اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو بزرگان دین آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ وہ مطلب قبول فرما لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے مگر باہر تو نکلنا ہے ہسپتال جانا ہے کالج جانا ہے یونیورسٹی دفتر بل جمع کرانے عمرہ کرنے حج کرنے ہر جگہ عورتیں ہیں ارادہ کر کے نکلیں کہ نظر ہم جھکائیں گے ریسیپشن پہ عورت بیٹھی ہے نظر جھکا کے بات کرنی ہے نظر اٹھا کے نہیں نظر جھکا کے جہاز میں ایئر ہاسٹس آ جائے گی سر آپ کہہ لیں گے حضرت فرماتے سر کی تو ہوائی ہی کھسک گئی <laughs> اس وقت لب اللہ عمرہ لبدیک پڑھ رہے ہیں سر آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے تو سر بولتے ہیں ذرا ٹھنڈا بھی پلا دو پھر گرم بھی پی لیں گے بزرگان دین وہاں بھی فضائی ماسی حضرت والا کا شعر ہے میں جہاں بھی رہوں جس فضا میں رہوں میرا تقوی ہمیشہ سلامت رہے سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے راہ ہے زندگی میری پا بندے سن ایک بہت بڑی خوشخبری ماشاء اللہ اکثر لوگ داڑھی والے بیٹھے ہوئے دین پہ چلنے والے نمازی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے حدیث میں آتا ہے مفہوم بتا رہا ہوں مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس سے کیونکہ اس وقت دین پہ چلنا ایسا ہے ہاتھ پہ انگارا رکھنا دعوت دینا تو بہت ہی بڑا کام ہے اس وقت اس زمانے میں ممن قول اللہ اس سے بہتر کس کی بات ہوتی ہے جو لوگوں کو وہ بات ہو سکتی ہے مفہوم بتا رہا ہوں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس وقت دین پہ چلنا گناہوں سے بچنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پہ انگارا رکھنا اور دعوت تو ماشاء اللہ بہت ہی اونچا کام ہے تو نہیں راج ہاں خوشخبری سنا رہا تھا پہلی خوشخبری یہ احیا سنتی من بھی سنتی عند فسادی امتی فلاح نیاتی شہید جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت امت میں فساد ہوگا اور سو اس وقت بتاحت کا غلبہ ہوگا کرنٹ والے بابا پیدا ہو گئے پانچ سو روپئے دو گے تو سلام کریں گے اور کرنٹ لگائیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی کرنٹ لگے گا تو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے یہ ایسے کرنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے سننا تو شریف کے خلاف ہو تو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اس وقت سنتوں میں چلے گا دوسری خوشخبری ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت دین میں چلے گا اس کو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا زمانہ ہوگا فرما کہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میرے بعد جو آئیں گے اور جو سنتوں پہ عمل کریں گے تو اس وقت جو عمل کرے گا تو اس وقت پچاس صحابہ کرام کے برابر اس کو ثواب ملے گا مفہوم بتا رہا ہوں یعنی اس وقت صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ایک ایک بات الحمد للہ میں نے علماء کرام سے کوئی اپنی طرف سے نہیں بول رہا الحمد للہ بڑے بڑے مستند علماء کرام کی میں کتابیں پڑھتا ہی نہیں کسی اور کی صرف مستند علماء کرام کی اور ان کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق اللہ دیتے ہیں اور کسی اور کی نہیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے صرف مستند لوگوں کی کتاب پڑھنی چاہیے تو صحابہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمارے زمانے کے یعنی پچاس صحابہ کرام کے برابر ثواب ملے گا ورنہ بڑے سے بڑا ولی اللہ بڑے سے بڑا امام مخاری احمد اللہ بھی کسی صحابہ کرام کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے مگر ثواب اتنا ملے گا اس زمانے میں دین پہ چلنے میں اتنا زبردست ثواب ہے تو اس لیے ہمت کر کے خود انسان عمل کرنا شروع کر دے ایک تو نظر کی حفاظت کا اہتمام کر لیں اس میں کوتاہی پائی جاتی ہے کہ ہم باہر تو نظر بچا لیتے ہیں ہم بھابھی سے پردہ نہیں کرتے گناہ کبھی رہے بھابی سے اگر پردہ نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی ہے بھلے دل صاف ہو نظر پاک ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ہے رسول اللہ شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہر کا بھائی تو موت موت موت ہے جیسے تم سے ڈرتی ہو ایسے شوہر کے بھائی سے ڈرو پونے آٹھ بجے آٹھ بجے نماز سوا آٹھ ماشاء اللہ بھی وقت ہے تو جیسے تم شوہر کے بھائی سے یعنی موت سے جیسے تم ڈرتی ہو ویسے شوہر کے بھائی سے ڈرو تو اس کا مطلب ہے بھابھی بھی موت ہو گئی اب کیسے بچیں گے گھر کے اندر نظر بچا کے اپنے کمرے میں چلے گئے مشورہ کر لیں کہ بھابھی سے ہم کیسے بچیں ضروری تو نہیں کہ بڑے بڑے گھروں صحابہ کرام اکثر صحابہ کرام غریب تھے اس میں امیر صحابہ بھی تھے امیر انسان کو کوئی دین سے غافل نہیں کر سکتی اگر اللہ کا عشق و محبت ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر تھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا تھا مگر ماشاء اللہ خلیفہ چوتھے خلیفہ ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عبد الرحمان ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ اتنے امیر صحابہ تھے صحابہ کرام تو پیسوں کی وجہ سے انسان غافل پیسہ تو بہت اچھی چیز ہے اگر اس کو دین پہ لگایا جائے مگر اکثر پیسوں کی وجہ سے انسان غفلت میں آ جاتا ہے اس کے لیے صحبت اللہ والوں کی صحبت نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جاتا ہے تاکہ ہمیں پیسے جو اللہ سے غافل نہ کریں پیسہ آیا تو دل جائے گا ٹیلی ویژن بھی کریں مائیوں بھی کریں مہندی بھی کریں اسی پیسے سے جماعت والوں کی مدد یعنی علماء کرام کی مدد کر سکتے ہیں مدارس پہ خرچہ کر سکتے ہیں ہم لوگ مساجد کی خدمت کر سکتے ہیں مدرسے بنوا سکتے ہیں ان پیسوں سے علماء کرام کی خدمت کر سکتے ہیں تو گھر کے اندر سالی سے ہی پڑتا ہے بولتے ہیں سالی آدھی گھر والی <laughs> سالی سے پردہ ہے خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں چچا کی لڑکیاں ماموں کی لڑکیاں ان سے شریعت نے پردہ رکھا ہے بھلے دل صاف ہو نظر پاک ہو ایک ہمارے دوست تھے نئے نئے جڑے تھے تبلیغ میں تو وہ سامنے بھابھی کو سامنے بٹھا کے فضائل اعمال پڑھ رہے تھے میں نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا مفتی صاحب سے پوچھو تو صحیح <laughs> آپ پردے کے پیچھے سے اپنی اہلیہ کے ذریعے فضائل اعمال پڑھ دیجیے یا پردے کے پیچھے اسپیکر لگا دیں وہاں اسپیکر سے سن لیں آج کل اسپیکر مل جاتے ہیں اسپیکر سے سن لیں وہ یا پھر آپ کی اہلیہ جو ہے فضائل اعمال کی تبلیغ کر دیں مگر ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے بس النا میوں یوں حجاب ایسا ہوئے کرام جب عورتوں سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے فلا تفزان بن قول اور نرم آواز سے بات مت کرنا بھاری آواز کر کے بات کرنا عورت کی تو آواز کا بھی پڑتا ہے ہے نا تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں مفتیان کرام سے پوچھ پوچھ کے چلیں تو یہ ان سے نامحرم عورتوں سے پردہ رکھا ہے شریعت یعنی یہ نامحرم عورتیں چچی سے بھی پردہ ہے ممانی سے ہی پردہ ہے خالہ سے پردہ نہیں ہے وہ چچی بولتی ہے ممانی بولتی ہے ارے ہم نے تمہیں ہوتا ہے جوان ہونے کے بعد احکام بدل جاتے ہیں شریعت نے بتا دیا یہ محرم ہے یا نامحرم اور ایک بات اور بہت کمی پائی جاتی ہے مگر یہ ہمت سچوں کی صحبت سے مل سکتی ہے کہ مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت نے لکھا ہے کہ تبلیغ کی نیت سے ہال میں نہیں جا سکتے ہال میں چلے گئے اب وہاں مووی بن رہی ہے تصویریں کھینچ رہی ہیں من کس طرح سواد قومن فہو امین ہوں جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا تو اتنی ہمت ہو کہ تبلیغ کیمرے وغیرہ بند کروائے مس گیدرنگ ختم کروائے مرد الگ ہوں عورتیں الگ ہوں مردوں کی انٹرنس الگ ہو عورتوں کی انٹرنس الگ ہو ہے نا اگر نہیں ہو رہا مس گیدرنگ ہے اور ہم لوگ وہاں پہ تبلیغ کر رہے ہیں وہاں پہ چلے گئے اللہ کی حدود توڑ کے تبلیغ نہیں کی جائے گی یہ مفتیان کرام نے اس بات کو لکھا ہے مولانا یوسف لدوانی شہید رحمۃ اللہ کتاب ہے آپ کے مسائل ان کا حل جو جنگ اخبار میں آتا تھا پہلے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ وہ ہم لوگ جائیں گے نہیں شرکت نہیں کریں گے مگر خاندان والوں سے بائیکاٹ بھی نہیں کرنا ہے شادی سے پہلے چلیں گے شادی کے بعد ان کو بتا دیں کیونکہ وہاں جو ہے تصویریں کھنچ رہی تھیں مس گیدرنگ اس لیے میں نہیں آیا اب میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے بعد میں مل کر آ جائیں گے شادی سے پہلے مل لیں گے اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگ شادی کے وقت میں اور جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تیجا کا کھانا کھا رہے ہیں تاج چالیسویں کا کھانا کھا رہے ہیں برسی ہو رہی ہے صاحب یہ تو بدعت ہیں کلو بتاطن ضلال کلو ضلع فنار ہر بدعت گمراہی کی طرف جانے والی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس وقت اپنی تعزیت کر کے آ گئے بس تین دن کی تعزیت ہوتی ہے تیجے کا کھانا بکرے چھترے ہزم شریف ملا جیدہ ختم شریف <laughs> اور غلط پیر بولتے ہیں بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا <laughs> ایک داڑھی والا تھا اس نے جا رہا تھا اس کے لڑکی سے ٹکر ہو گئی تو لڑکی نے کہا ہو داڑھی والے بھی اب ٹکر مارنے لگے ہیں لڑکیوں کو میں کہا داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے <laughs> اس نے شاید اسلانی کروائی تھی اپنی تو اس نے بول دیا داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیتے ہیں پھر یہ حضرات تشکیل کر دیں گے یا اللہ دعا کا سنت طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھوں کو سینوں کے سامنے رکھیں گے علامہ شامی یہ لکھا ہے اچھا کچھ بزرگانی دین ہوتے ہیں اس طرح دعا وہ تھک جاتے ہیں بیچارے ہیں وہ تھکے ہوتے ہیں اس کے سنت طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھوں کو سینوں کے سامنے رکھیں گے اور اس طرح کر کے اور اس طرح ہلکا سا گیپ ہوگا بیچ میں تھوڑا سا اس طرح ہوگا اور اللہ سے اول آ درشی پڑھ لیں گے اور دعا مانگنے کا اس طرح یا اللہ سر آنکھوں پہ رکھ لیں گے کچھ لوگ پیچھے پھینک دیتے ہیں <laughs> پیچھے نہیں پھینکنا سنت طریقہ اس طرح سر آنکھوں پہ اس طرح رکھ لیں گے اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ساری دعائیں قبول کر لیں اور کل بھی لیتے ہیں یا تو وہی دے دیتے ہیں یا اس سے بڑھ کے دے دیتے ہیں یا قیامت میں اس کا سلا عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ساری دعائیں اللہ قبول کرتے ہیں یقین ہونا چاہیے اور بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ اللہ والے ہیں آپ دعا کریں ہم تو گنہ گار ہیں ارے گنہ گاروں کی اللہ زیادہ سنتا ہے <laughs> لانین المزنبین زجل المصبین گنہ گاروں کا آہن اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنے والوں سے اللہ کو زیادہ پسند ہے توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اللہ کے دروازے کھلے ہوئے یا یا یا یا اللہ اللہ اللہ رحمان رحیم صلی علیہ نبی اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ بہت کریم ربا ہے اے اللہ <laughs> اے اللہ ہم تو گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں آپ معاف فرماتے فرماتے نہیں سک سکتے اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے یا ربی معاف فرما دے یا ربی معاف فرما دے اللہ والا بنا دے اے اللہ ان محنتوں قبول فرما لیے تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے جو بیان ہوا اور جتنے دین کے شعبے کام کر رہے ہیں سب کو قبول فرما لیں ہمیں اور یا اللہ مدد بھی فرما دیجیے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے اللہ کے رستے میں نکلنے کی توفیق ادا فرمائی اس کو قبول بھی فرما ہماری مدد بھی فرما دی ہے اے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس جماعت جو آئی ہوئی ہے اور جتنی جماعتیں آئی ہیں اللہ جتنی جماعتیں نکلی ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما اے اللہ ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما مساجد مدارس کی حفاظت فرما مشائق کی حفاظت فرما ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے اچھے اخلاق نصیب فرما دیجیے اے اللہ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہ کریں نظروں کی حفاظت کی توفیق دے زبان کی حفاظت کی توفیق دے کانوں کو گانا سننے سے بچا لیجیے سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے اے اللہ جو جماعت آئی ہے خوب ان کی نصرت فرمائیے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیے اے اللہ بوڑھے حضرات ہیں اتنے پرانے پرانے حضرات آئے ہیں اے اللہ ان سب کی خوب فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے اللہ خوب ان کی نصرت فرمائیے یہاں سے خوب زبردست جماعتیں نکلوا دیجیے اور پورے حیدرآباد سے پورے کراچی سے پورے عالم میں خوب یا اللہ جماعتیں نکلوا دیجیے اسلام کا بول بالا فرما دیجیے ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما ہر حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت اللہ کی اور روزہ مبارک کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں یا اللہ یا اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے سارے عالم پہ رحمتوں کی بارش فرما کافروں کو بھی ہدایت دے دے ہدایت کی فضائیں چلا دیجیے اللہ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما دیجیے امیر موجودہ شیخ ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامد القات عالیہ ان کی زندگی برکت عطا فرما اور جتنے اکابرین اولی اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے اور اللہ آپ راضی ہو جائیے اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے وقت آخر آئے ہم سے دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے اللہ آپ کو جس سے چاہیں کام لے سکتے ہیں اے اللہ علماء کے مشوروں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ دین کے بڑے بڑے اور اہل حق کی جماعت کے ساتھ دین کے بڑے بڑے کام لے لیجیے اور جب وقت آخر آئے تو مدینہ منورہ پہنچا دیجیے اور ریاض اللہ روز مبارک کے سامنے صلاح السلام پڑھتے ہوئے شہادت کی موت مدینہ منورہ میں عطا فرما اور جنت المقیم آرام متفن بنا دیجیے ہم تو اس قابل نہیں مگر آپ فضل فرما دیجیے اور یا اللہ ایسا بنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ کالی کملی والے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں اللہ علیہ نبی آمین المین صلی اللہ علیہ وسلم یا